وہ اس میں رہیں گے جب تک اسمان عزمیں رہیں مگر جتنا تمہارے رب نہیں چاہا بے شک تمہارا رب جب جو چاہے کرے